بأي بأي ذنب ذنب قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعی قتل عام یعنی جامعہ حفصہ بلال مسجد کے سہن میں دن دہاڑے قتل کر دی جانے والی مظلوم بے گناہ پردیسی طالبات اسلام کا نوحہ جنہیں اسلام پسندی کے جرم میں پاکی پرویز اس کے حوالیوں اور سیاسی مداریوں نے خاک و خون میں تڑپا دیا جنت کی شاہزادیاں شاعر اسلام حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی کی آواز اور شاعری جنت کی شاہزادیاں مظلوموں کی بات سنیے سمجھیے اور محسوس کیجیے درد دل زخمی زخمی کا اور گونج اس خدائی پکار کی تلا اتلا لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہیں میری بہنیں کہاں ہیں لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں سہن بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سہم بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے جرم کیا تھا بموں سے اڑا دی گئی جرم کیا تھا بموں سے اڑا دی گئی جرم کیا تھا بموں سے اڑا دی گئی موت کی نیند وہ کیوں سلا دی گئی موت کی نیند وہ کیوں سلا دی گئی موت کی نیند وہ کیوں سلا دی گئی جرم کیا تھا بم سے اڑا دی گئی جرم کیا تھا کیوں سلا دی گئی موت کی نیند کو کیوں سلا دی گئی موت کی نیند کو کیوں سلا دی گئی تجھ کو سب ہے پتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے مال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سہن بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں نقش سجدے ہیں جن کے جبیں تیری پر نقش سجدے ہیں جن کے جبی تیری پر نقش سجدے ہیں جن کے جبیں تیری پر ان کے لاشیں پڑے ہیں زمین تیری پر ان کے لاشیں پڑے ہیں زمین تیری پر نقش سجدے ہیں جن کے جبھی تیری پر نقش سجدے ہیں جن کے جبھی تیری پر ان کے لاشیں پڑے ہیں زمیں تیری پر ان کے لاشیں پڑے ہیں زمیں تیری پر ان کے لاشیں پڑے ہیں زمیں تیری پر پر یہ ہے کیا ماجرا میری بہنے کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنے کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے میری بہنیں کہاں بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے کیوں ہے خاموش جنت کی شادیاں کیوں ہے خاموش جنت کی شادیاں کیوں ہے خاموش جنت کی شادیاں چاہتی تھی جو اسلامی آزادیاں چاہتی تھی جو اسلامی آزادیاں کیوں ہے خاموش جنت جنت کی شہزادیاں یوں ہے خاموش جنت کی شہزادیاں چاہتی تھی جو اسلامی آزادیاں چاہتی تھی جو اسلامی آزادیاں چاہتی تھی جو اسلامی آزادیاں چپ نہ ہو لب ہلا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے وہ میں کیوں نہلا دی گئی وہ خون میں کیوں نہلا دی گئی بھلا میں کیوں نہلا دی گئی ان کی لاشیں سلک کیوں جلا دی گئی ان کی لاشیں سلک کیوں جلا دی گئی ان کی لاشیں سلک کیوں جلا دی گئی گئی وہ بھالا میں کیوں نہلا دی گئی وہ بھلا خون کیوں لے دی گئی ان کی لاشیں تلک کیوں جلا دی گئی ان کی لاشیں تلک کیوں جلا دی گئی ان کی لاشیں تلک کیوں جلا دی گئی کچھ تو پردہ اٹھا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہیں لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنے کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے شام ہوتے ہی دل ہے دھڑکتا بہت شام ہوتے ہی دل ہے دھڑکتا بہت شام ہوتے ہی دل ہے دھڑکتا بہت ہے مچلتا بہت ہے تڑپتا بہت ہے مچلتا بہت ہے تڑپتا بہت ہے مچلتا بہت ہے تڑپتا بہت شام ہوتے ہی دل ہے دڑکتا بہت شام ہوتے ہی دل ہے دڑکتا بہت ہے مچلتا بہت ہے تڑپتا چلتا بہت ہے تڑپتا بہت گونجتی ہے صدا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے بولیاں بیٹیوں پہ برستی رہی بولیاں بیٹیوں پہ برستی رہی بولیاں بیٹیوں پہ برستی رہی پانی کی بوند کو وہ ترستی رہی پانی کی بوند کو وہ ترستی رہی پانی کی بوند کو وہ ترستی رہی گولیاں بیٹیوں پہ برستی رہی گولیاں بیٹیوں پہ برستی رہی پانی کی بوند کو وہ ترستی رہی پانی کی بوند کو وہ ترستی پانی کی بوند کو وہ ترستی رہی کوئی نہ آگے بڑھا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے چین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں بہنے کہاں ہے خون مظلوم رنگ لائے گا ایک دن خون مظلوم رنگ لائے گا ایک دن خون مظلوم رنگ لائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن خون مظلوم رنگ لائے گا ایک دن خون مظلوم رنگ لائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن آندھی بن کے وہ چھا جائے گا ایک دن رہنا ارشد گواہ میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے شین بولا وہاں ہے پھول کھلتے جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے تجھ کو سب ہے پتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے یہ ہے کیا ماجرا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں ہے میری بہنے کہاں ہے چپ نہ ہو لب ہلا میری بہنے کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے کچھ تو پردہ اٹھا میری بہنے کہاں ہے میری بہنے کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے سین بولا وہاں ہے پھول کھلتے ہیں جہاں ہے لال مسجد بتا میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں کہاں ہے میری بہنیں